علا بن عبد الرحمن الجوہنی نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن سے ہے ہے کفر مشرق کی طرف سکون و اطمینان بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں اور فخر و ریا شو شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی چلانے والوں میں ہے صحیح مسلم हदीस नंबर एक सौ छियासी